واذا سالك عبادي عني فاني واذا سالك عبادي عني فاني واذا سالك عبادي عني فاني واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اے نبی اگر آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے پس انہیں چاہیے کہ میرے حکم کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ راہ راست پر آ جائیں یہ آیت گزشتہ آیت کے مضمون کی تکمیل کرتی ہے گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیحت کی کہ رمضان کے روزے پورے کر لینے کے بعد تکبیر کہو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے رمضان جیسا بابرکت مہینہ عطا کیا اور اس میں روزے رکھنے کی توفیق بخشی اور اب اس آیت میں اللہ نے خبر دی کہ وہ اللہ جسے وہ یاد کریں گے اور جس کا شکر ادا کریں گے ان سے قریب ہے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے وہ و اقرب حبل الورید کہ ہم انسان سے اس کی شہرگ سے زیادہ قریب ہیں قاف آیت سولہ علماء تفسیر نے یہ بھی کہا ہے کہ روزوں کے احکام کے درمیان دعا کے ذکر سے مقصود اس طرف اشارہ ہے کہ رمضان میں دعا کی بڑی اہمیت ہے مسند قیالسی میں ہے کہ عبداللہ بن عمر افطار کے وقت اپنے تمام بال بچوں کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزے دار کے افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے ایک اور حدیث ہے کہ تین آدمی کی دعا رد نہیں کی جاتی امام عادل کی روزے دار کی اور مظلوم کی مسند احمد ترمزی نسائی ابن ماجہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے روایت کی ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیا ہمارا رب قریب ہے تاکہ ہم اس سے سرگوشی کریں یا دور ہے تاکہ اسے پکاریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی اللہ اپنے بندوں سے قریب ہے اس لیے کہ وہ رقیب ہے شہید ہے ظاہر و پوشیدہ کو جانتا ہے دلوں کے بھید جانتا ہے اس لیے وہ اپنے پکارنے والوں سے قریب ہے اور ان کی پکار کو سنتا ہے جو بندہ اپنے رب کو حضور قلب کے ساتھ پکارتا ہے اور کوئی چیز دعا کی قبولیت سے معنی نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے خاص طور سے اگر قبولیت دعا کے دینی اسباب بھی موجود ہوں یعنی بندہ اللہ کے عوامر و نواحی کا پابند ہو اور اللہ تعالیٰ پر اس کا ایمان کامل اور یقین محکم ہو فوائد نمبر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں دعا کرنے کا حکم دیا ہے آپ نے فرمایا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ تمہارے سجدے کی دعا قبول ہو جائے مسلم آپ خود بھی سجدے میں کثرت سے دعا کرتے تھے نمبر دو قبولیت دعا کی چھ شرطیں ہیں اگر وہ پوری نہ ہوں تو دعا قبول نہیں ہوتی الف دعا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے واسطے سے کی جائے با نیت میں اخلاص ہو جیم دعا کرنے والا اپنی مسکنت و محتاجی کا اظہار کرے دال کسی گناہ کی دعا نہ کرے ہا کسی ایسی چیز کے لیے دعا نہ کرے جس کے ذریعے اللہ کی نافرمانی پر مدد لینی چاہے واؤ اسے یقین ہو کہ اللہ نے اگر اسے کسی دنیاوی فائدہ سے محروم رکھا ہے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے بالکل اس نعمت کی مانند جو اللہ نے اسے دیا ہے نمبر تین مصیبتوں کو ٹالنے کا سب سے قوی ذریعہ دعا ہے لیکن کبھی وہ اپنا اثر نہیں دکھا پاتی یا تو اس لیے کہ دعا کسی ایسی چیز کے لیے ہوتی ہے جو اللہ کو ناپسند ہے یا دعا کے وقت حضور قلب معدوم ہوتا ہے یا قبولیت دعا کے کسی معنی کے موجود ہونے کی وجہ سے مثال کے طور پر دعا کرنے والے کی روزی حرام ہو یا وہ ظالم ہو یا اس کے دل پر گناہوں کا دبیز پردہ پڑا ہو یا وہ غفلت اور لہو و لعب میں مبتلا ہو نمبر چار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے مستدرک الحاکم دعا کا معاملہ کسی مصیبت کے ساتھ تین طرح کا ہوتا ہے یا تو دعا مصیبت سے زیادہ قوی ہوتی ہے تو اسے دور کر دیتی ہے یا کمزور ہوتی ہے تو مصیبت غالب آ جاتی ہے اور بندے کو لاحق ہو جاتی ہے لیکن کبھی کبھار دعا کمزور ہونے کے باوجود مصیبت کو ہلکی کر دیتی ہے یا دونوں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتی رہتی ہیں اور ایک دوسرے کو اثر کرنے سے روکتی ہیں نمبر پانچ دعا بار بار اور خوب الحا کے ساتھ کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا کرنے سے نہ تھکو اس لیے کہ جو آدمی دعا کرتا رہتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا مستدرک الحاکم نمبر چھ دعا کی قبولیت میں اجرت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے صحیح بخاری میں ابو حرر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی اگر قبولیت میں جلدی نہ کرے تو دعا قبول ہوتی ہے نمبر سات دعا کی قبولیت کے چھ مشہور اوقات ہیں آخری تہائی رات میں اذان کے وقت اذان اور اقامت کے درمیان فرض نمازوں کے بعد جمعہ کے دن امام کے ممبر پر جانے کے بعد سے نماز ختم ہونے تک جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد آخری ساعت و بلّہ توفیق